پیش گوئیاں مرزا نے جب دیکھ لیا کہ اس کے آس پاس موجود لوگوں نے تو کوئی خاص رد عمل اور کوئی شور نہیں مچایا تو اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور نبوت کا دعوی کر دیا اب ضرورت تھی لوگوں کو یقین دلانے کی کہ وہ واقعی نبی ہے تمام انبیاء نے اپنی نبوت کے اظہار کے لیے معجزات دکھائے پیش گوئیاں کی جیسا کہ موسا علیہ السلام کا اثا سانپ بن گیا اور فرعون کے جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گیا اسی طرح عیسا علیہ السلام نے مٹی کے پرندے بنائے اور ان پر پھونک ماری تو وہ اڑنے لگے یا مردوں کو زندہ کر دکھایا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا کھانے میں اتنی برکات ہوئی کہ چند آدمیوں کا کھانا پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کے بارے میں چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا پیش گوئیاں کر دیں اور یہ بھی امت پر واضح کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں البتہ میرے بعد تیس جھوٹے ہوں گے ان میں سے ہر ایک خود کو نبی کہے گا حالانکہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو اس طرح مرزا نے سوچا کہ اب مجھے بھی معجزات دکھانے چاہیے پیش گوئیاں کرنی چاہیے تبھی لوگ میرے دعوے کو سچا جانیں گے تبھی لوگ مجھے چندہ دیں گے تبھی نبوت کی جھوٹی دکان چمکے گی چنانچہ اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے ایک زبردست قسم کی پیش گوئی کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اعلان کیا مجھے الہام ہوا ہے اس الہام میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے میں تیرے ساتھ ہوں ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا خوبصورت لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام شبیر ہے مبارک ہے وہ جو آسمان سے آتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے وہ بہتوں کو بیماری سے پاک کر دے گا علوم ظاہری اور باطنی سے پر ہوگا وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا وہ جلد جلد پڑھے گا اسیروں کی دستگیری کرے گا قومیں اسی سے برکت پائیں گی مرزا نے یہ اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی میں شائع کیا یہ اشتہار اس کی کتاب تبلیغ رسالت میں آج بھی دیکھ سکتے ہیں اس اشتہار میں بڑے زور شور سے اور بلند بانگ دعووں سے لڑکا پیدا ہونے کی پیش گوئی موجود ہے اس پیش گوئی کو مرزا نے اپنی نبوت کی دلیل قرار دیا لیکن ہوا کیا مرزا کے ہاں لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہو گئی خوب مذاق اڑا کہہ کہے لگائے گئے اعتراضات کیے گئے تنزن لوگوں نے اس کے منہ پر جا کر کہا مرزا صاحب آپ کی پیش گوئی تو لڑکے کی تھی پیدا ہوئی لڑکی بھلا یہ کیا بات ہوئی آپ کی پیش گوئی تو ہوا میں اڑ گئی مرزا تھا چکنا گھڑا اس پر تنس کے تیر کیا اثر کرتے پہلے سے جواب سوچ رکھا تھا مرزا نے لوگوں کو یہ جواب دیا اس اشتہار میں میں نے یہ کب لکھا تھا کہ وہ لڑکا اسی حمل سے ہوگا اس کے تیرہ سال بعد کہیں جا کر مرزا کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کی پیدائش کے موقع پر مرزا نے پھر ایک زبردست دعویٰ کیا دعویٰ یہ تھا میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے اس کے بارے میں پیش گوئی بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی میں کی گئی تھی یعنی تیرہ سال پہلے پیش گوئی کی گئی تھی اس وقت یہ کہا گیا تھا ایک خوبصورت لڑکا تمہارے ہاں مہمان آتا ہے وغیرہ جب لڑکا نہ ہوا لڑکی ہو گئی تو کہا میں نے یہ کب لکھا تھا کہ لڑکا اسی حمل سے ہوگا اب تیرہ سال بعد اس پیش گوئی کا ذکر فخری انداز میں کیا جا رہا ہے کہ جس لڑکے کی میں نے پیش گوئی کی تھی جس کے بارے میں لکھا تھا کہ مہمان آتا ہے وہ تیرہ سال بعد پیدا ہوا سو اللہ نے میری تصدیق کے لیے یعنی سچا نبی ثابت کرنے کے لیے اس چوتھے لڑکے کی پیش گوئی کو چودہ جون اٹھارہ سو ننانوے میں پورا کر دیا ہے آپ نے الفاظ سنے مطلب یہ کہ میں سچا ثابت ہو گیا ہوں اور میرے مخالف جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں وہ لڑکا پیدا ہو گیا ہے اس کے ساتھ فضل ہے وہ بہتوں کو بیماریوں سے پاک کرے گا علوم سے پر ہوگا قومیں اس سے برکت پائیں گی جیسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے ملاحظہ فرمائیں چودہ جون اٹھارہ سو ننانوے کو پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں مرزا نے واضح طور پر کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی پیش گوئی بیس فروری اٹھارہ سو چھیاسی میں کی گئی تھی اب مزے کی بات سنیں یہ مبارک احمد صرف نو سال کی عمر میں مر گیا وہ نہ تو بہتوں کو بیماریوں سے پاک کر سکا نہ اپنے علوم سے لوگوں کو فیض پہنچا سکا نہ قومیں اس سے برکت پا سکیں اللہ کے فضل سے اس لڑکے نے پیدا ہو کر اور نو سال کی عمر میں مر کر یہ بات ضرور ثابت کر دی کہ میرا باپ اول نمبر کا جھوٹا ہے وہ مرزا کے جھوٹ پر مر گیا مرزا اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اس بارے میں کہنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً اس جھوٹے دعوے سے تائب ہو جاتا لیکن اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ اپنے جھوٹ پر اڑا رہا اور اپنے لیے جہنم کا گڑھا تیار کرا لیا اس کے بعد مرزا نے ایک اور دلچسپ پیش گوئی کی دراصل ان پیش گوئیوں سے وہ اپنی نبوت کی جھوٹی دھاک لوگوں پر بٹھانا چاہتا تھا انبیاء کرام کو موجزات دکھانے اور پیش گوئیاں کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا یہ کام تو موقع اور محل کے اعتبار سے خود سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی معجزات انہیں عطا کرتا ہے اور جو خبریں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں ظاہر ہے انبیاء کرام کو یہ شک کیوں ہونے لگا کہ کہیں پیش گوئی سچ ثابت نہ ہو لیکن مرزا چونکہ جھوٹا بھی تھا اس لیے اسے ہر لمحے یہ فکر کھائے جاتا تھا کہ کہیں اس کی کوئی پیش گوئی غلط ثابت نہ ہو جائے اس لیے وہ گول مول پیش گوئیاں کرتا تھا کوئی پہلو بچا رکھتا تھا کہ بعد میں کہہ سکے میں نے یہ تھوڑا ہی کہا تھا یا میرے کہنے کا مطلب تو یہ تھا جیسا کہ ابھی آپ سنیں گے اس کی یہ پیش گوئی اس کی اپنی عمر کے بارے میں ہے اپنی ایک کتاب میں اس نے لکھا خدا تعالی نے ارادہ فرمایا ہے کہ میری پیش گوئی سے صرف اس زمانے کے لوگ ہی فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ بعض پیش گوئیاں ایسی بھی ہوں کہ آئندہ زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ایک عظیم الشان نشان جیسا کہ یہ پیش گوئی کہ میں اسی برس یا چند سال زیادہ یا اس سے چند سال کم عمر جیوں گا یوں یہ پیش گوئی کسی لطیفے سے کم نہیں اللہ تعالی کے ہاں ہر ایک کی عمر مقرر ہے تو اس میں چند سال کم یا زیادہ کہاں سے آ گئے لیکن مرزا کو خوف تھا اگر صرف اسی سال لکھے اور موت اس کے مطابق نہ ہوئی تو وہ بالکل جھوٹا ثابت ہو جائے گا اس لیے اس نے چند سال زیادہ یا کم کا دم چھلا لگایا تاکہ بعد میں اس کے ماننے والے اعتراضات کا جواب دے سکے لیکن ایسا بھی نہ ہو سکا اس لیے کہ مرزا اڑسٹھ سال کی عمر میں مر گیا ثبوت ملاحظہ ہوں اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا میری تاریخ پیدائش اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں ہے مرزا کی موت تمام مرزائیوں کے مطابق انیس سو آٹھ میں ہوئی اس طرح عمر اڑسٹھ سال بنی اور دو چار کم یا دو چار زیادہ سال تو چونسٹھ یا بہتر بنتے ہیں اڑسٹھ اور اسی میں دو چار کا نہیں بلکہ بارہ سال کا فرق ہے لہذا مرزا قطن جھوٹا آدمی تھا گویا ان کے جھوٹے نبی صاحب کے جھوٹ سچ کا انحصار تاریخ پیدائش کے ریکارڈ پر تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو آشکار کرنے کے لیے ان سے ایسے ناقص علم پر پیشین گوئی کرائی مرزائیوں کو جب مرزا کی کتابوں میں تاریخ پیدائش لکھی ہوئی دکھائی جاتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں تاریخ پیدائش کا ریکارڈ تو ہوتا ہی نہیں تھا اصل بات یہ ہے کہ مرزائی جھوٹ بولنے میں مرزا کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھ لیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش درج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کی تاریخیں ملتی ہیں یا نہیں تمام مشاہیر کی تاریخ پیدائش ان کی سوانح عمریوں میں درج ہے وفات کی تاریخیں درج ہیں اور مرزائی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تاریخ پیدائش لکھنے کا رواج نہیں تھا یعنی سو سال پہلے رواج شروع نہیں ہوا تھا چودہ سو سال پہلے رواج موجود تھا یہ ہے مرزا کا کچا چٹھا ذکر ہو رہا تھا مرزا کی اوٹ پٹانگ اور بے پر کی پیش گوئیوں کا لیجیے ہم آپ کو ایک اور پیشین گوئی کا دلچسپ حال سناتے ہیں مرزا کی ہر پیشین گوئی ہمیں یہ غور کرنے کی دعوت دیتی نظر آتی ہے کہ مرزا تھا کیا مرزا کا ایک رشتے دار احمد بیگ تھا ہوشیار پور کا رہنے والا تھا ایک بار وہ کسی کام سے مرزا کے پاس آیا مرزا نے اس اس سے کی بیٹی محمدی بیگم کا رشتہ مانگ لیا احمد بیگ بیچارہ تو اپنے کام سے آیا تھا اس نے فوراً رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے لوٹ گیا اس کے جانے کے بعد مرزا نے اسے ایک خط لکھا خط کے الفاظ ذرا غور سے سن لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سے میرے اوپر ظاہر کیا ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں تو وہ آپ کی تمام نحوستیں دور کرے گا اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو آپ کے لیے دوسری جگہ رشتہ کرنا ہرگز مبارک نہ ہوگا اور اس کا انجام درد اور تکلیف اور موت ہوگا یہ دونوں باتیں برکت اور موت کی ایسی ہیں کہ جن کو آزمانے کے بعد میرا سچا یا جھوٹا ہونا معلوم ہو سکتا ہے اس خط کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مرزا کے دعوے کے مطابق یہ بات اللہ تعالیٰ نے مرزا پر ظاہر کی اور اس پیشین گوئی سے مرزا کے سچا یا جھوٹا ہونے کا پتہ چل جائے گا خط احمد بیگ کو ملا اس نے پڑھا لیکن وہ بالکل نہ ڈرا اور اس نے مرزا کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا اس پر مرزا کو غصہ آ گیا اب اس نے ایک اشتہار شائع کیا اس اشتہار کے الفاظ بھی غور سے پڑھ لیں مرزا نے لکھا اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اس لڑکی کے لیے رشتہ طلب کرو اور ان سے کہہ دو کہ تمام سلوک اور مربت تم سے اسی شرط پر کیا جائے گا اگر نکاح نہ کیا تو اس لڑکی کا انجام بہت برا ہوگا جس دوسرے شخص سے اس کی شادی ہوگی وہ شادی کے دن سے اڑھائی سال کے اندر اور اس کا باپ تین سال کے اندر فوت ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ احمد بیگ کی بیٹی کو ہر ایک رکاوٹ دور کرنے کے بعد آخر کار اسی آجز مرزا کے نکاح میں لائے گا مطلب یہ کہ یہ شادی ہر حال میں ہو کر رہے گی چاہے کوئی لاکھ رکاوٹیں ڈالے اور کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے اور یہ ہماری پیشین گوئی ہے ہمارے سچ اور جھوٹ کو جاننے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا اس اشتہار میں بالکل صاف لکھا ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح مجھ سے ہو کر رہے گا چاہے اس کی شادی کسی اور سے کر دی جائے تب بھی وہ آخرکار میرے نکاح میں آئے گی اور یہ کہ اس دوسرے شخص سے نکاح کی سزا ان لوگوں کو یہ ملے گی کہ نکاح کی تاریخ سے اڑھائی سال بعد اس کا خاون اور نکاح کی تاریخ سے تین سال بعد اس کا باپ یعنی محمدی بیگم کا باپ فوت ہو جائے گا یہ سب باتیں مرزا کے سچا ہونے کی دلیل ہوں گی اور یہ فیصلہ اللہ تعالی کا ہے مرزا نے مزید وضاحت کے لیے یہ بھی لکھا مرزا احمد بیگ پورے تین سال بعد فوت ہوگا لڑکی کا خامند اڑھائی سال کے اندر فوت ہوگا احمد بیگ اپنی بیٹی کی شادی کے دن تک فوت نہ ہوگا لڑکی بھی نکاح ہونے بیوہ ہونے اور دوسرا نکاح ہونے تک فوت نہ ہوگی میں بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہوں گا پھر یہ کہ اس آجز سے اس کا نکاح ہو جائے گا پیشین گوئی کے یہ چھ حصے غور سے سننے کے قابل ہیں اب سنیے محمدی بیگم کے باپ پر اس اشتہار کا بھی ذرا اثر نہ ہوا وہ مرزا کو پکا جھوٹا سمجھتا تھا اس لیے تس سے مس نہ ہوا اس نے اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح مرزا سلطان محمد سے کر دیا مرزا اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا اس کی دھمکیاں پیشین گوئیاں اشتہار بازی اور کوششیں سب دھری کی دھری رہ گئی پھر مزے کی بات یہ کہ مرزا سلطان محمد کی موت کی پیشین گوئی اڑھائی سال کے اندر پوری ہونے کی تھی وہ زندہ سلامت رہا اس کا نکاح محمدی بیگم سے سترہ اپریل اٹھارہ سو بانوے کو ہوا اور مرزا انیس سو آٹھ میں فوت ہوا گویا مرزا کی زندگی میں محمدی بیگم بیوہ بھی نہیں ہوئی اس کے نکاح میں تو کیا آتی اس سلسلے میں مزے دار بات یہ ہوئی کہ جب نکاح کو اڑھائی سال گزر گئے تو لوگوں نے مرزا کا خوب مذاق اڑایا اور کہا مرزا صاحب آپ نے تو پیشین گوئی کی تھی کہ اگر محمدی بیگم کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہوا تو وہ شخص نکاح کی تاریخ سے اڑھائی سال بعد فوت ہو جائے گا لیکن وہ تو زندہ سلامت ہے مرزا کیا جواب دیتا اپنا سمو لے کر رہ گیا جھوٹ کے پاؤں جو نہیں ہوتے تاہم اس کے بعد بھی اس نے اپنی یہ کوشش جاری رکھی مرزا سلطان بیگ کو دھمکیاں دیتا رہا کہ محمدی بیگم کو طلاق دے دو اس دوران اس نے ایک بار پھر یہ بھی اعلان کیا آخر کار اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو میری طرف لائے گا کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے اس میں تو شک نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ٹال سکے اور اللہ کی باتیں ہی تھیں کہ مرزا کے نکاح میں محمدی بیگم آ ہی نہیں سکی اللہ تعالیٰ کو تو دنیا پر ظاہر کرنا تھا کہ مرزا کتنا جھوٹا ہے افسوس مرزائیوں کی عقلوں پر پردے پڑ گئے وہ ان باتوں پر غور کرنے کے لیے تیار تک نہیں ہوتے پیشین گوئی کا ایک جملہ پھر ذہن میں دوہرا لے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ احمد بیگ کی بیٹی کو ہر ایک رکاوٹ دور کر کے میرے نکاح میں لائے گا اور یہ میرے سچا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہوگا لیکن یہ نکاح نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی مقرر نہیں فرمایا تھا مقرر فرمایا ہوتا تو نکاح ہو کر رہتا لیکن مرزا کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ پیشین گوئی بہت بڑا ثبوت بن گئی اسی قسم کی ایک پیشین گوئی مرزا نے اٹھارہ سو ترانوے میں کی ہوا یہ کہ مرزا نے عیسائیوں سے مناظرہ طے کیا اس مناظرے میں مرزا اپنی پوری کوشش کے باوجود عیسائی مناظر کو شکست نہ دے سکا مناظرہ پندرہ دن تک جاری رہا اب اسے اور تو کچھ نہ سوچی شرمندگی مٹانے کے لیے یہ اعلان کیا آج مجھ پر جو ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں سے جو فریق جھوٹ بول رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے وہ پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اسے سخت ترین ذلت پہنچے گی بشرتے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے جو شخص سچ پر ہے اس کی عزت ہوگی اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلی تو میں سزا کے لیے تیار ہوں مجھے زلیل کیا جائے گلے میں رسا ڈال کر مجھے پھانسی دے دی جائے ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں عیسائی مناظر کا نام عبداللہ آتھم آتم تھا یہ پیشین گوئی دراصل اس کے مرنے کی تھی ہاویہ میں گرائے جانے کا مطلب تھا جہنم رسید ہوگا پھر ہوا یہ کہ پندرہ ماہ گزر گئے عبداللہ آتھم زندہ رہا اسے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچی مناظرے کے وقت وہ کمزور سا آدمی تھا اس مناظرے کے بعد صحت مند ہو گیا شاید اس کی گری ہوئی صحت کو دیکھ کر ہی مرزا نے پیشین گوئی کی تھی لیکن اللہ تعالی کی قدرت کہ وہ پہلے سے بہتر ہو گیا جب وہ نہ مرا اور لوگوں نے مرزا کا ایک بار پھر مذاق اڑایا تو مرزا نے نیا بہانہ گھڑا لوگوں سے کہا اس نے توبہ کر لی ہوگی وہ دل میں ڈر گیا تھا لیکن جب لوگوں نے آتم سے رابطہ کیا تو اس نے فوراً کہا کہ نہ میں ڈرا نہ میں نے توبہ کی میں توبہ کس بات سے کرتا بھلا خدا نے مرزا کو جھوٹا ثابت کر دیا آتم نے یہ اعلان اخبار میں شائع کروایا اس کا مطلب صاف ہے مرزا کا یہ کہنا کہ آتم دل میں ڈر گیا تھا اس نے توبہ کر لی تھی یہ سب جھوٹ تھا جھوٹے کے پاس جھوٹ کے سوا اور ہوتا ہی کیا ہے دنیا میں جب بھی کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اسے ذلیل و خوار ہی ہونا پڑا تمام جھوٹے نبیوں کی تاریخ پڑھ ڈالیے سب کے سب ذلت کی موت مرے مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا علماء کرام نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا ان علماء میں ممتاز ترین نام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا ہے مولانا بٹالوی نے مرزا کے خلاف مسلمانوں خصوصاً علماء کو متوجہ کیا ان کا تعقب کیا اور مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمت اللہ علیہ نے ہر جگہ ان کے جھوٹ کا پول کھولا ان کا ہفت روزہ اخبار اہل حدیث امرتسر جھوٹی نبوت کی تردید میں سب سے زیادہ سرگرم اخبار تھا مرزا ان کی تحریروں سے تنگ آ گیا اس قدر تنگ آیا کہ ایک خط مولانا کو لکھ مارا ملاحظہ فرمائے خط کے الفاظ آپ ایک زمانے سے مجھے جھوٹا لکھتے چلے آ رہے ہیں اپنے پرچے میں مجھے جھوٹا دجال اور مفسد لکھتے ہیں میں نے آپ کی طرف سے بہت دکھ اٹھایا مگر صبر کرتا رہا اگر میں ایسا ہی جھوٹا ہوں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں گا کیونکہ جھوٹے کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں جھوٹا نہیں ہوں اور مسیح معود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سزا سے نہیں بچ سکیں گے بس وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ صرف خدا کے ہاتھوں سے ملتی ہے جیسے تعاون اور حیضہ وغیرہ جیسی مہلک بیماریوں کی صورت میں تو یہ بیماریاں جو میری زندگی میں ہی آپ کو نہ ہوئیں تو میں چھوٹا میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میرا نبی ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے تو مولوی ثناء اللہ امرت سری کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے آمین مگر اے میرے خدا اگر مولوی ثناء اللہ مجھ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ تو اسے میری زندگی میں نابود کر مگر انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ تعاون اور حیض وغیرہ سے سوائے اس صورت کے کہ وہ توبہ کرے اے اللہ میں تیری رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ ثناء اللہ اور مجھ میں سچا فیصلہ فرما دے اور تیری نظر میں جو واقعی جھوٹا ہے اسے سچے کی زندگی میں دنیا سے اٹھا لے یا کسی نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر آمین سما آمین یہ اشتہار پندرہ اپریل انیس سو سات کو شائع ہوا تھا اس میں چند باتیں بالکل صاف اور واضح ہیں ایک یہ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مر جاؤں اگر میں سچا ہوں مسیح موود ہوں اللہ کی طرف سے ہوں تو مولانا ثناء اللہ امرت سری میری زندگی میں فوت ہو جائے گا مزید وضاحت اس اشتہار میں یہ ہے کہ موت بھی انسانی ہاتھوں سے نہیں ہوگی یعنی قتل نہیں کیا جائے گا تاکہ مخالف یہ نہ کہہ دیں مرزا نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے مولانا ثناء اللہ کو قتل کروا دیا ہے اس لیے موت بھی ایسے ذریعے سے ہوگی جو انسان کے اختیار میں نہیں مثلا تعاون یا حیضہ یا اس جیسے کسی مرض میں مبتلا ہو کر مرے گا ایک بات مزید وضاحت کے لیے یہ کہی گئی کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا یعنی دونوں میں سے جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا اور اس کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا وہ بھی تاؤن یا حیضے سے اب مرزائیوں سے کوئی پوچھے اس پیش گوئی کا اس دعوے کا کیا نتیجہ نکلا تھا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں ہم تو ان سے صاف اور سیدھی باتیں پوچھتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمت اللہ علیہ مرزا کی زندگی میں فوت ہوئے یا نہیں تعاون یا حیضے سے مرے یا نہیں سب جانتے ہیں مرزا انیس سو آٹھ میں مر گیا تھا اور مرا بھی حیضے سے تھا خود اس کے بیٹے کی کتاب سیرت المہدی سے یہ ثابت ہے کہ جس روز مرزا کو موت آئی اسے اس رات کو دست لگے ہوئے تھے تمام رات وقفے وقفے سے اسے دست آتے رہے خود اس نے مرنے سے پہلے اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا یا نہیں کہ مجھے حیضہ ہو گیا ہے اور اسی حالت میں وہ مر گیا اور مولانا ثناء اللہ امرت سری ایک مدت تک زندہ رہے وہ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے یہیں سرگودھا میں ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے مرزا کی وہ دعا جو اس اس نے اشتہار میں مانگی تھی قبول فرمائی اسے مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں موت دے دی وہ بھی انسانی ہاتھوں سے نہیں حیضے جیسے مرض سے اس اشتہار میں یہ بات قابل غور ہے کہ مرزا نے لکھا ہے کہ جھوٹے کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی متضاد باتیں اپنی ایک کتاب میں مرزا قادیانی نے لکھا میں نے حقیقی نبوت کا دعویٰ ہرگز نہیں کیا میں مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس قسم کے الفاظ سے ناراض ہوں تو وہ ان الفاظ کی بجائے مجھے صرف محدث سمجھ لیں میرا مطلب ان الفاظ سے محدث ہونے کا تھا مرزا نے اس تحریر میں صاف اقرار کیا ہے کہ میں نے حقیقی نبوت کا دعویٰ ہرگز نہیں کیا میں نے جو دعویٰ کیا ہے یا جو اعلانات کیے ہیں یعنی مسیح معود وغیرہ کے میں ان سب سے پیچھے ہٹتا ہوں اور آپ لوگ مجھے محدث سمجھ لیں اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ میں محدث ہوں تو نہیں لیکن آپ سمجھ لیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی لیکن دوسری طرف وہ ایک غلطی کا ازالہ نامی کتاب میں لکھتا ہے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں یعنی میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی اب اس کا ایک اور اعلان سنیے اس نے اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے جس جس جگہ میں نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں اب اس امت میں شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا لیکن پھر اپنی ایک اور کتاب میں خود ہی لکھتا ہے یہ بھی تو سمجھو شریعت کیا چیز ہے شریعت کی تعریف یہ ہے کہ جس نے اپنی وہی کے ذریعے چند احکام بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا اس تعریف کی روح سے میں بھی شریعت والا نبی ہوں کیونکہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے ملاحظہ فرمائیں پہلے لکھا کہ میں نبی تو ہوں میں نے اس سے انکار نہیں کیا البتہ اس بات سے انکار کیا ہے کہ میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا مطلب یہ کہ میں بغیر شریعت والا نبی ہوں پھر لکھا میں باشریعت نبی ہوں یہ ہے مرزا کی تصویر مرزا کی اس تصویر کے ایک یا دو رخ نہیں ہزاروں رخ ہیں اور مرزائی ان ہزاروں رخوں کو بھی درست سمجھتے ہیں مرزا کے بعد مرزائیت کی تائید میں کتابیں لکھنے والے بھی برملا یہی کہتے ہیں چنانچہ ربا سے شائع ہونے والی کتاب جماعت احمدیہ کا مسلک میں کئی جگہ یہ لکھا ہے کہ اب نئی شریعت والا کوئی نبی نہیں آئے گا اس کتاب میں یہ بات مرزا کی کتاب تجلیات الہیہ صفحہ نمبر چوبیس کے حوالے سے لکھی ہے الفاظ یہ ہے یہ شرف مجھے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے اگر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو بھی میں کبھی مکالمے اور مخاطب ہونے کا یہ شرف نہ پاتا کیونکہ اب سوائے محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا مگر وہی جو پہلے امی ہو بس اس بنا پر میں امی بھی ہوں اور نبی بھی اس تحریر میں بھی یہی وضاحت ہے کہ شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا بلکہ بغیر شریعت نبی آ سکتا ہے لیکن اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ میری شریعت میں امر بھی ہے اور نہیں بھی اس طرح میں باشریعت نبی ہوا ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں ان میں سے وہ کون سی بات کو درست اور کون سی بات کو غلط مانتے ہیں ہمیں یقین ہے اس سوال کے جواب میں مرزائی مرزا کے انداز میں کہیں گے کہ مرزا کی دونوں باتیں درست ہیں ان کے اس جواب سے اندازہ لگانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ مرزائی کیا ہے مرزا نے اپنی ایک کتاب میں لکھا اگر کوئی مجھے نبی نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہو سکتا یعنی میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس دعوے کو کوئی شخص مانتا ہے مان لے اور نہ ماننے سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا وہ مسلمان کا مسلمان ہی رہے گا اب ملاحظہ فرمائیں وہ اپنی ایک اور کتاب میں لکھتا ہے ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے ایک اور جگہ لکھا جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتا ایک اور کتاب میں لکھتا ہے جو شخص میری پیروی نہیں کرے گا اور بیت میں داخل نہیں ہوگا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے ایک اور کتاب میں اس نے صاف طور پر لکھا ہے جو مجھے اور میری کتابوں کو نہیں مانتا وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے یہ الفاظ اس کی کتاب آئینہ کمالات اسلام صفحہ پانچ سو سینتالیس پر مرکوم ہے یہاں مرزا نے اپنی زبان کی پاکیزگی دکھائی ہے تمام مسلمانوں کی ماں کو بدکار لکھا ہے ایک اور جگہ لکھتا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر اور عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئی ہیں یہ الفاظ اس کی کتاب نجم المہدی صفحہ پینتیس پر ہیں اس تحریر میں مرزا تمام مسلمانوں کو بیابانوں کے سور اور ان کی عورتوں کو کتیاں لکھ گیا اور بتا گیا کہ وہ دراصل کیا تھا مخالفین کو گالیاں دینا مرزا کا شیوا تھا جب تک مخالفوں کو گالیاں نہ دے لیتا اس کو کھانا ہزم نہیں ہوتا تھا ایک اور کتاب میں اس نے لکھا ہے اور جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں ہے یہ الفاظ اس کی کتاب انوار الاسلام صفحہ تیس پر ہے مطلب یہ کہ مرزا بار بار گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا دیکھا جائے تو بیچارہ گرگٹ بھی مرزا سے شرماتا ہوگا کیونکہ مرزا اسے بھی بہت پیچھے چھوڑ گیا کہیں لکھا جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر نہیں کہیں لکھا جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے نہ ماننے والوں کو کھری کھری گالیاں سنانا بھی مرزا کا شوق تھا اس نے اپنی ہر کتاب میں مسلمانوں کو گالیاں ہی دی ہم ذکر کر رہے تھے اس کے دعووں کا ایک دعویٰ اور ملاحظہ فرمائے لکھتا ہے چونکہ ہمارے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں مطلب یہ کہ نبی تو آئیں گے نہیں محدث آئیں گے لیکن پھر اس نے ایک اور کتاب میں لکھا ہمارا دعویٰ ہے ہم نبی اور رسول ہیں یہ تھا مرزا کا طریقہ واردات اس طریقے سے اس نے بھولے بھالے مسلمانوں کو برکلایا ہمیشہ دو رخی باتیں کہیں دو رخے دعوے کیے کہ ایک درست ثابت نہ ہوا تو کہہ دیا میں نے یہ لکھا تھا میں نے وہ لکھا تھا چنانچہ جب مرزا پر اعتراضات ہوتے تھے تو وہ جواب میں کہتا تھا میری فلاں تحریر دیکھو کیا اس میں میں نے یہ نہیں لکھا میری فلاں تحریر دیکھو کیا اس میں میں نے وہ نہیں لکھا وہ لوگوں کو بھول بھلائیوں میں ڈالتا رہا آج بھی مرزائی انہی بھول بھلائیوں میں گم ہے سیدھے راستے سے بھٹک کر سہرا کی خاک چھان رہے ہیں ہم انہیں اس لق و دک سہرا سے اسلام کے مرغزاروں میں واپس لانے کی تڑپ رکھتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا مرزائی تعصب کو ایک طرف رکھ کر ان باتوں کو پڑھ لے اور ایمان کی طرف آ جائے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ مرزا نے اپنے بارے میں کیا کچھ لکھا یہ جو کچھ ہم آپ کو سنا رہے ہیں مرزا کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کوئی مرزائی ان تحریروں کو جھٹلانے کی ضرورت نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ ان کے اپنے مرزا قادیانی کی تحریریں ہیں اور اس کی اپنی کتابوں سے لی گئی ہیں لیجئے ملاحظہ فرمائیے لکھتا ہے میں خدا کی طرف سے معمور ہوا ہوں وہ مسیح معود جو آخری زمانے کا مجدد ہے وہ میں ہی ہوں اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ آجز خدا تعالی کی طرف سے امت کے لیے محدث بن کر آیا ہے یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ محدث تو لاکھوں حدیث کا حافظ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی حدیث کا درس دیتا ہے مرزائی ذرا بتا دیں کہ مرزا نے بطور محدث کیا خدمات انجام دی آگے مرزا ایک جگہ لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا میں لوگوں کے لیے تجھے امام بناؤں گا تو ان کا رہبر ہوگا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا سے یہ بات کی مرزائیوں سے ہمارا سوال ہے کیا مرزا امام بن سکا کیا مرزا امت کا رہبر بن سکا اور ملاحظہ فرمائیں مزید لکھا میں وہی ہوں جس کا نام سرور انبیاء نے نبی اللہ رکھا اور اس کو سلام کہا اور اس کو اپنا دوسرا بازو ٹھہرایا اور خاتم الخلافہ قرار دیا مرزائی یہاں مرزا کی چال بازی پر توجہ دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسا ابن مریم کے بارے میں پیش کوئی فرمائی تھی نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی بن غلام مرتضاؤ گھسیٹی کے بارے میں خود مرزا اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھ چکا ہے کہ میں نے ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا آدمی یا گر گئے مرزا لکھتا ہے میرے بزرگ چینی سرحدوں سے پنجاب میں پہنچے مطلب یہ کہ میں چینی نسل کا ہوں پھر لکھتا ہے میں فارسی ہوں میں قوم کا برلاس مغل ہوں میں اگرچہ علوی تو نہیں مگر بنی فاطمہ سے ہوں میری بعض دادیاں سادات میں سے تھیں ملاحظہ فرمایا آپ نے مرزا چینی نسل کا بھی تھا مغل برلاس قوم کا بھی تھا علوی تو نہیں تھا بنی فاطمہ سے بھی تھا اور مرزا کی بعض دادیاں سادات سے تھیں اس سے بڑھ کر پر لطف بات مرزا نے یہ لکھی ہے میں بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک ماجون مرکب ہوں لیجئے اب مرزا انسان سے معجون بن گیا ابھی کیا ہے آگے آگے دیکھیے لکھتا کیا ہے میں حسنین سے بہتر ہوں استغفر اللہ میں ہی مسیح معود ہوں مجھے مسیح اور مہدی بنایا گیا احادیث کی روشنی میں عیسا علیہ السلام اور امام مہدی دو الگ الگ شخصیات ہیں لیکن مرزا نے ان دونوں شخصیات کو بھی اپنے میں جمع کر لیا آگے چلیے لکھتا ہے میں پہلے مسیح یعنی عیسا علیہ السلام سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہوں معذ اللہ خدا نے پہلے میرا نام مریم رکھا پھر عیسا رکھا ملاحظہ فرمایا آپ نے مرزا پہلے مریم تھا یعنی عورت پھر عورت سے مرد بنا خدا نے میرا نام بیت اللہ رکھا لیجئے اب مرزا انسان سے اللہ کا گھر بن گیا میں حجر اسود ہوں پہلے بیت اللہ بنا پھر حجر اسود بھی بن گیا مطلب یہ کہ کچھ بننے سے رہ نہ جائے لیکن اس کی یا مرزائیوں کی کسی کتاب میں یہ بات پڑھنے میں نہیں آئی کہ لوگ مرزا کو حجر اسود سمجھ کر بوسا دیتے تھے ہمارا خیال ہے یہاں مرزا اور مرزائیوں سے چوک ہو گئی قادیانیوں کو چاہیے تھا کہ روزانہ قادیان کی مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر مرزا کو بوسا دیا کرتے ایک جگہ لکھتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا اب معلوم نہیں یہاں مرزا کی سچے خدا سے کیا مراد ہے مرزا نے اپنے کچھ نام بھی بتائے ہیں وہ بھی سن لیں کیا کیا ہے میں آدم ہوں میں شیس ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں یعقوب ہوں میں یوسف ہوں میں موسا ہوں میں داود ہوں میں سلیمان ہوں میں یحییٰ ہوں میں ذل محمد اور احمد ہوں آگے چل کر لکھتا ہے یہ تمام نام میرے رکھے گئے گویا تمام انبیاء اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے اب ذرا ذہن میں لائیں اس کا یہ دعویٰ میں معجون مرکب ہوں جب اتنے سب نبی اور رسول ایک شخص میں جمع ہو جائیں گے تو وہ معجون مرکب نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا مرزا نے اس پر بس نہیں کی یعنی تمام انبیاء کے نام اپنے اوپر فٹ کرنے کے بعد بھی اس کا اطمینان نہیں ہوا آگے چل کر اس نے لکھا میں فرشتہ ہوں میں میکائل ہوں میں خدا کی مثل ہوں یعنی پہلے صرف مسیل مسیح بنا تھا اب خدا کی مثل بھی بن گیا میں خدا کا مظہر ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں یہ اس لیے کہا کہ عیسائی بھی مرزا سے محروم نہ رہے میں خدا کا باپ ہوں میں خدا کی بیوی ہوں سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا مرزا نے سب کا کھلا انکار کر دیا ہے مزید کہا مجھے زندہ کرنے اور مارنے کی صفت دی گئی ہے اگر مرزا میں یہ صفت ہوتی تو محمدی بیگم کے خاون کو تو وہ ہرگز مارے بغیر نہ چھوڑتا اسی طرح عیسائی مناظر عبداللہ آتم ہتھم اور مولانا اللہ امرت سری کو کیسے زندہ چھوڑ سکتا تھا جبکہ انہیں موت کا چیلنج دے چکا تھا ایک جگہ لکھتا ہے میں خدا کا جانشین ہوں میں خالق ہوں میں خدا ہوں میں ردر گوپال ہوں یعنی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ لکھا ردر گوپال کو زدر گوپال بھی کہتے ہیں اس کا نام بھی مجھے دیا گیا میں کرشن ہوں میں آریوں کا بادشاہ ہوں امین الملک جے سنگھ بہادر ہوں یہاں سکھوں کو خوش کیا گیا میں کرم خاکی ہوں یعنی خاک کا کیڑا غرض مرزا نے اپنے ننانوے کے قریب نام گنوائے ہیں وہ محض صفاتی نام نہیں مختلف اشخاص ہیں مرزائیوں سے ہمارا سوال یہ تھا کہ اب مرزائی بتائیں مرزا کیا تھا کون تھا کیا نہیں تھا اور کون نہیں تھا مرزا کو عجیب و غریب الہامات بھی ہوتے تھے اور کشف بھی ہوتا تھا مطلب یہ کہ مرزا کا دعویٰ تھا مجھے الہامات ہوتے ہیں اور کشف بھی چنانچہ اس کا ایک الہام بھی لگے ہاتھوں سن لیں لکھتا ہے میں نے ایک مرتبہ خدا کو دیکھا میں نے جن باتوں کا ارادہ کیا تھا ان کے لیے ایک کاغذ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیا کہ وہ اس پر دستخط کر دیں سو اللہ تعالیٰ نے سرخی کی سیاہی سے دستخط کر دیے اور قلم کی نوک پر جو زائد سرخی تھی اس کو جھاڑا یعنی اللہ تعالیٰ نے قلم پر لگی سیاہی کو جھاڑا اور اچانک جھاڑنے کے ساتھ ہی اس سرخی کے قطرے میرے کپڑوں اور میرے ایک ساتھی عبداللہ کے کپڑوں پر گرے اور چونکہ کشف کی حالت میں انسان قریباً بیدار بھی ہوتا ہے اس لیے ان قطروں کے گرنے کی اطلاع ہو گئی میں نے ان قطرات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں تک کہ عبداللہ نے بھی وہ قطرات اپنے کپڑوں پر دیکھے کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں تھی کہ ہم خیال کرتے کہ یہ سرخی اس چیز سے گری ہے یہ تو وہی سرخی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑا تھا وہ کپڑے اب تک محفوظ ہیں اور قطرات دیکھے جا سکتے ہیں آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مرزا کے لیے دستخط بھی کیے قلم کو بھی جھاڑا قرآن کے مطابق اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ جو کرنا چاہتا ہے صرف کن یعنی ہو جا فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے اس کشف میں مرزا نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے سرخ سیاہی سے دستخط فرمائے اور قلم بھی جھاڑا اس کا قلم اتنا چھوٹا سا تھا جس کے قطرے مرزا جی کے کپڑوں پر پڑے اور قطروں کی صورت میں دیکھے جا سکتے ہیں مرزائی سوراخ تو لگائیں یہ بہروپیا کون تھا جو مرزا کا خدا بنا ہوا تھا حیرت ہے ان لوگوں پر جو ایسے شخص کو نبی مان بیٹھے مرزائیوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ کپڑوں کے دو جوڑوں پر سرخ رنگ کی روشنائی کے قطرے چھڑک کر رکھ دینا کیا مشکل کام تھا مرزا کی صحت اب ذرا یہ بھی سنتے چلیں کہ مرزا کتنا صحت مند آدمی تھا اس کی صحت کو چار چاند لگے ہوئے تھے یا نہیں یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا وہ سب کے سب خوبصورت اچھے جسم اچھے اعضا اور اچھی صحت کے مالک تھے لیکن ہم مرزا کو اس آئینے میں تو دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے ہماری اب تک کی ساری محنت کا حاصل یہ ہے کہ مرزا آدمی کس قسم کا تھا تو آئیے مرزا کی صحت پر دو باتیں ہو جائیں اور یہ سب باتیں اس کی اپنی اور مرزائی کتب سے لی ہوئی ہیں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہے مرزا ایک جگہ لکھتا ہے مجھے دو بیماریاں ہیں ایک اوپر کے دھڑ کی ایک نیچے کے دھڑ کی یعنی مراق اور کثرت پیشاب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مراق کیا ہوتا ہے اطبا حضرات کا کہنا ہے کہ مراق ایک قسم کا دماغی مرض ہوتا ہے اس کو جنون بھی کہا جا سکتا ہے اور جنون کو عام الفاظ میں پاگل پن کہا جاتا ہے گویا مرزا نے خود لکھا ہے کہ اس کے اوپر کے دھڑ میں پاگل پن کی بیماری تھی کثرت پیشاب کا مطلب ہے بار بار پیشاب آنا مرزا نے خود لکھا ہے کہ بعض اوقات مجھے دن میں سو سو بار پیشاب آتا ہے اس کی اس بات پر جب ہم نے ریاضی کے طریقے سے حساب لگایا تو بہت حیرت ہوئی آپ بھی یہ حساب لگا ہی لیں ہم آپ کو حساب لگانے کی دعوت دیتے ہیں دیکھیے ایک آدمی ایک بار پیشاب پھر استنجا کرنے اور ہاتھ دھونے میں کم از کم پانچ منٹ لگاتا ہے جو پیشاب کے مریض ہوتے ہیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ وقت لگاتے ہیں خیر ہم یہاں اوسطن پانچ منٹ لگا لیتے ہیں دن میں اگر سو مرتبہ پیشاب کیا تو پانچ سو منٹ پیشاب کرنے میں خرچ کر دیے صبح سے رات کو سونے تک کا وقت عام طور پر بارہ سے سولہ گھنٹے کا ہوتا ہے پانچ سو منٹ کے قریباً آٹھ گھنٹے بنتے ہیں سولہ میں سے آٹھ گھنٹے تو صرف پیشاب کے نکل گئے اگر یہ سو مرتبہ پیشاب چوبیس گھنٹوں میں ہونا تھا تب بھی چوبیس گھنٹوں میں سے آٹھ گھنٹے سونے کے آٹھ گھنٹے پیشاب کے باقی آٹھ گھنٹے زندگی کے تمام تر مصروفیات کے بے چارے جھوٹے دعوے دار کے پاس مرزائی امت کے لیے کتنا وقت بچتا تھا یہ آپ سوچ لیں کچھ حساب تو آپ خود بھی لگا لیں پھر مرزا کو دکھ کی بیماری بھی تھی یہ بیماری ماں باپ کے زمانے سے تھی گویا پیدائشی تھی باپ اس مرض کے علاج کے لیے مرزا کو پائے کا شوربہ پلاتا تھا اس بیماری کی وجہ سے مرزا کی حالت بہت نازک ہو گئی تھی آپ کو معلوم ہی ہوگا دکھ بی کو کہتے ہیں ٹی بی کا مریض کھانستا بھی رہتا ہے باقی بچنے والے آٹھ گھنٹوں میں سے اس بیچارے کو کھانسنے کا وقت درکار تھا اس کے علاوہ بھی مرزا کو کئی بیماریاں تھیں دماغی امراض بھی تھے مرگی کا دورہ بھی اکثر پڑتا تھا یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اس زمانے میں جب کوئی مرگی کا مریض دورہ پڑنے پر گر پڑتا تھا تو لوگ ایسے مریض کو جوتا سنگھاتے تھے مرگی کے دورے کے علاوہ مرزا کو سر درد تو اکثر رہتا ہی تھا ایک جگہ لکھتا ہے مجھے دو بیماریاں مدت سے تھیں ایک شدید سر درد جس سے میں نہایت بےتاب ہو جاتا تھا اور ہولناک بیماریاں پیدا ہو جاتی تھیں اور یہ مرض قریب پچیس برس تک رہا اور اس کے ساتھ دوران سر بھی رہتا تھا اور حکیموں نے لکھا ہے کہ ان بیماریوں کے نتیجے میں آخر کار مرگی ہو جایا کرتی ہے میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر بھی مرگی میں مبتلا ہو کر مر گئے تھے اس لیے میں دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان امراض سے محفوظ فرمائے لیکن مرزا کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی وہ بیماریوں کا مجموعہ ہی رہا اور یہ بیماریاں آخر وقت تک اسے لاحق رہیں انیس سو چھ تک لکھی جانے والی کتب میں بیماریوں کا ذکر ملتا ہے جبکہ مرزا انیس سو آٹھ میں حیضے سے مرا تھا ثابت ہوا کہ مرزا تمام عمر بیماریوں میں گھرا رہا اللہ نے اسے بیماریوں سے محفوظ نہ رکھا اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے ایک دفعہ میں نے کشف کی حالت میں دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی چار ٹانگوں والی بلا جو بھیڑیے کے قد کے برابر تھی اور جس کے بڑے بڑے بال تھے اور بڑے بڑے پنجے تھے مجھ پر حملہ کرنے لگی میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ مرگی ہے تو میں نے دائیں ہاتھ کو زور سے اس کے سینے پر مارا اور کہا دور ہو تیرا مجھ سے کوئی حصہ نہیں تب وہ شدید بیماریاں جاتی رہی اور وہ شدید درد بالکل جاتا رہا یہ اس کا سفید جھوٹ ہے اگلے جملے میں خود اس کے جھوٹ کا ثبوت ہے صرف سر کا چکر کبھی کبھی ہوتا ہے دوسرا مرض پیشاب کا ہے جو بیس برس سے ہے ملاحظہ فرمائے بیس برس سے مرض ہے علاج نہیں ہو سکا یعنی مرزا کی بیماری لا علاج تھی اور ابھی تک بیس مرتبہ کے قریب پیشاب آتا ہے یعنی شوگر کا مرض ہے ایک عام انسان کو روزانہ بیس مرتبہ پیشاب آنے لگ جائے تو اس کا کیا حال ہو جاتا ہے یہ آج کے ڈاکٹر حضرات سے پوچھ لیں پھر مرزا کو دن میں سو مرتبہ بھی پیشاب آتا تھا لکھتا ہے ایک دن مجھے خیال آیا کہ ڈاکٹروں کے تجربے کی روح سے پیشاب کی اس بیماری کے نتیجے میں آنکھوں میں موتیا بھی اتر سکتا ہے یا بڑا پھوڑا سرطان کا نکل سکتا ہے سرطان یعنی کینسر جو مہلک ہوتا ہے چنانچہ اس وقت مجھے موتیا کے بارے میں الہام ہوا سو ایک عمر گزری میں ان بلاؤں سے محفوظ ہوں اس تحریر کے آخر میں لکھا ہے کہ ایک عمر گزری اب محفوظ ہوں اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے یہ دو بیماریاں کبھی تو دعا سے اس طرح بھاگ جاتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں اور کبھی پھر آ جاتی ہیں ایک مرتبہ میں نے دعا کی کہ یہ دونوں بیماریاں بالکل دور کر دی جائیں مگر جواب ملا کہ ایسا نہیں ہوگا آپ نے غور کیا پہلے لکھا کہ ایک عمر گزر گئی اب میں ان بیماریوں سے محفوظ ہوں اور پھر بعد میں لکھا کہ میں نے دعا کی کہ یہ بیماریاں بالکل دور کر دی جائیں مگر جواب ملا ایسا نہیں ہو سکتا آپ ہی بتائیے مرزا کی ان میں سے کون سی بات درست ہے لکھتا ہے میں ایک دائم المریض یعنی ہمیشہ بیمار رہنے والا مریض آدمی ہوں ہمیشہ درد سر اور دوران سر اور نیند کی کمی اور تشنج قلب یعنی دل میں جھٹکے لگنا کی بیماری درد لے کر ساتھ آتی ہے ایک بیماری شوگر کی ہے ایک مدت سے چلی آ رہی ہے مرزا نے کسی کے نام ایک خط میں یہ الفاظ لکھے میری حالت اس طرح ہے کبھی سر کے چکروں کا بہت غلبہ ہو جاتا ہے اور کبھی یہ درد کم ہو جاتا ہے لیکن کوئی وقت خالی نہیں جاتا مدت ہوئی نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے بعض اوقات نماز درمیان میں توڑنا پڑتی ہے اکثر بیٹھے بیٹھے تکلیف ہو جاتی ہے زمین پر قدم اچھی طرح نہیں رکھ سکتا چھ سات ماہ سے نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی اور نہ سنت کے طریقے سے بیٹھ کر ہی پڑھی جاتی ہے قرآت میں قل ہو اللہ بھی مشکل سے پڑھ سکتا ہوں کیونکہ نماز کی طرف توجہ کرنے کے ساتھ ہی بخارات چڑھتے ہیں غور فرمائیے اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جو کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھتا تھا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ کون سی بیماری ہے جو مرزا کو نہیں تھی اور یہ بیماریاں نماز کی طرف توجہ کرنے کے ساتھ ہیں بیماریاں بھی ایسی تھیں کہ بار بار نماز توڑتا تھا اللہ نے اس شخص سے اپنی عبادت کی توفیق سلب کر لی تھی یہی نہیں مرزا کا حافظہ بھی کمزور تھا آسابی امراض کا بھی شکار تھا ایک جگہ اپنے حافظے کی تعریف اس نے ان الفاظ میں کی ہے میرا حافظہ بہت کمزور ہے کئی دفعہ بھی کسی سے ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں